السلام علیکم آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طالب افزا سے بزنس فائنانس کے ٹینتھ لیکچر میں ہو رہی ہے آج کا یہ لیکچر بیسیکلی ہمارے پچھلے ہی لیکچر کی کنٹینیوشن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ریشو اینالیس کے ٹاپک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا شروع کیا تھا اور جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف اینگل سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیس کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں comparison of the small and large firm ایک ایشو آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس یونٹ آف اکاؤنٹ جو ہے اس کی بیسس کی وجہ سے یا اس کی موجودگی کی وجہ سے ہم مختلف سائز کی فارم کو ڈائریکٹلی کمپیئر نہیں کر سکتے اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ ایک طریقہ ہے کہ ہم کامن سائز انالیس کریں اسٹینڈرڈائز فارمیٹ میں ہم اپنی بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ کو لے آئیں اور پھر مختلف کمپنیز کو آپس میں کمپیئر کر سکیں دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم کچھ ریشیوز جو ہیں وہ اس کو کیلکولیٹ کر لیں اور ان ریشیوز کو کیلکولیٹ کر کے اس کے بعد ہم کمپیرزن کر سکتے ہیں ایک فرم کا دوسری فرم کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ فرم کا بھی انالیس کر سکتے ہیں اس کی performance certain period of time تو جب ہم نے ریشو انالیس کے ٹاپک کو شروع کیا تو ہم نے کہا بیسیکلی ہمارے پاس انٹرنل یوزرز بھی ہیں اور ایکسٹرنل یوزرز بھی ہیں اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیس کے اس لیے ہم اپنی ریشیوز کو مختلف گروپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلا گروپ جو تھا ہمارا وہ تھا شارٹ ٹرم سالوینسی ریشو کا ہم نے یہ کہا کہ ہمارے جو شارٹ ٹرم کریڈیٹرس ہیں وہ ان ریشیوز میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں اس میں تھے ہمارے current ratio acid test ratio and the cash ratio اور اس سارے میں جو ہمارے ٹریڈ کریڈیٹرس ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یا ہمارے پاس جو شارٹ ٹرم لون ہم نے لیا ہے بینک سے یا کسی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے تو وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ whether is able to meet the short term اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ دوسری کیٹیگری جو ہے ہماری that is of the long term solvency ratios جس میں ہم ٹوٹل ڈیٹ ریشو کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جب ہم ڈیٹ ریشو کی بات کرتے ہیں تو interest coverage ratio and the cash coverage ratio کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ایک اور کیٹیگری بھی ہم بنا سکتے ہیں جو کہ ہے ایسٹ مینجمنٹ کی جو کہ انٹرنل مینجمنٹ کی ایفیشنسی کو میئر کرنے کے لیے ہم مختلف ریشوز کیلکولیٹ کرتے ہیں اس میں ہم نے بات کی ریسیویبل ٹرن اوور کی انوینٹری ٹرن اوور کی and of course payable turnover کی اس ساتھ ہم جو ہے بات کریں گے ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور کی جو کہ پورے ایسٹ کی یوٹیلائزیشن یا ایفیشنسی آف دی آپریشن جو ہے فارم کی اس کو میئر کرتی ہے اس کے ساتھ جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہم پروفیٹیبلٹی ریشیوز کے کیٹیگری میں آتے ہیں اور اس پروفیٹیبلٹی ریشیو کی کیٹیگری میں زیادہ تر انٹرسٹ جو ہے ہمارے اونرز کو ہوتا ہے یا انویسٹرس کو ہوتا ہے تو اس سلسلے میں جو ہے ہماری ریشیوز جو ہے وہ پروفیٹ مارجن ہے ریٹرن آن ایسٹس ہیں اینڈ ریٹرن آن اکوٹی ہے اور فائنلی ہمارے پاس مارکیٹ ویلو ریشیوز ہیں یا مارکیٹ ویلو ریشیوز جو ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ پہ ہی بیس نہیں کرتی بلکہ مارکیٹ سے بھی ڈیٹا لیتی ہے اور اس مارکیٹ ڈیٹا میں ہمارے پاس جو کامنلی یوز ڈیٹا ہے that is the price of the share in the market place اور اس میں جو ہے ہمارے انویسٹر جو ہیں پروسپیکٹو انویسٹر جو ہیں وہ ان مارکیٹ ریشیوز میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں تو یہ چار پانچ کیٹیگریز ہیں ہماری ریشیو انالیس کی جو کہ مختلف گروپس جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے ان ریشیوز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور انٹرپریٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر اسی topic of the ratio analysis سے شروع کروں میں یہ چاہوں گی کہ میں تھوڑا سا ریوائز کر لوں کہ ان کیٹیگریز کیٹیگریز میں سے کن کی ریشیوز کو ہم نے پچھلے لیکچر میں کور کر لیے ہے اور پھر اس کے بعد آئندہ مزید آنے والی کیٹیگریز کی ریشیوز کو انشاءاللہ ہم اپنے آج کے لیکچر میں کور اپ کریں گے تو پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنا لیکچر شروع کیا تھا اور جس میں ہم نے کہا تھا کہ شارٹ ٹرم سالوینسی ریشیو میں سب سے زیادہ کامنلی یوز ریشیو جو ہے وہ ہماری کرنٹ ریشو ہوتی ہے current ratio is calculated as current asset divided by the current liabilities اور اس میں جب ہماری current ratio is greater than one تو شارٹ ٹرم کریڈیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے دس از سم تھنگ وچ از کمفرٹیبل ان کو یہ پتا ہے کہ اگر ان کی شارٹ ٹرم لائبلٹی ایک ڈالر کی فرم نے میٹ کرنی ہے تو ان کے پاس مور دین ون ڈالر جو ہے وہ کرنٹ ایسٹ کی فارم میں موجود ہے جو کہ یوز کیا جاتا ہے اس لائبلٹی کو پے آف کرنے کے لیے اس کے بعد ہم کہتے ہیں ریلیٹڈ ریشو ہے جو ہے ہماری ایسڈ ٹیسٹ ریشو ریشو یا کوئک اس میں ہم اپنے کرنٹ ریشو میں سے انوینٹری جو ہے جو کہ لیکوڈ آئٹم ہے آن دی کرنٹ ایسڈ ہم اس کو سبٹریکٹ کر دیتے ہیں تو انوینٹری کو سبٹریکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس current asset minus inventory divided by current liabilities جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے ایسڈ ٹیسٹ یا کوئک ریشو جو کہ زیادہ لکوڈیٹی کی میئر ہے as compare to the current ratio اور بہت زیادہ شارٹ ٹرم جو کریڈیٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے cash ratio can also be of a major interest اس میں ہم simply the most liquid of the current asset جو کہ کیش ہے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کرنٹ لائبلٹیز میں اور اگر ہماری لے suppose calculated ratio is equal to point two zero تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ون روپی یا ون ڈالر کے کرنٹ لائبلٹی کو پے آف کرنے کے لیے ہمارے پاس 20% پرسینٹ کیش جو ہے وہ موجود ہے کہ امیڈیٹ پیمنٹ جو ہے وہ 20% پرسینٹ کیش میں سے ہو سکتی ہے اور ریسٹ آف دی پیمنٹ جو ہے اس کے لیے دوسرے کرنٹ ایسٹ جو ہیں وہ یوز کیے جا سکتے ہیں اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف ایونٹس جو ہیں یا مختلف ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ہماری کرنٹ ریشو پہ کس طرح افیکٹ کرتے ہیں اور اگر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایسی ریشو ہے یا ایک ایسا ٹرانزیکشن ہے جب کہ ہمارے پاس ایک کرنٹ ایسٹ بڑھ رہا ہے اور دوسرا کرنٹ ایسٹ کم ہو رہا ہے تو اوور آل ہماری current ratio will remain unchanged اگر ہمارے پاس ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے جس میں ہم نے ایگزامپل لی سپلائر کی کہ پیمنٹ ٹو دی سپلائر اور دی کریڈیٹر اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہماری ratio is greater than one to begin with یعنی کہ اس ٹرانزیکشن کے ٹیک پلیس کرنے سے پہلے ہماری ریشیو جو ہے calculated is greater than one تو payment to the supplier will result in what کہ ہماری ریشو جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی اور اگر انیشلی ہماری ریشو لیس دین ون ہے تو جب ہم سپلائر کو پیمنٹ کرتے ہیں تو ہماری ریشیو جو ہے وہ اور زیادہ کم ہو جائے گی تو اس طرح مختلف قسم کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ڈفرینٹلی افیکٹ کرتی ہیں ہماری ریشو کو ڈپینڈنگ آن کہ ہماری کرنٹ ریشو کی ویلو کیا تھی اس کے بعد پھر ہم نے ڈسکشن شروع کی on the long term solvency of the firm کہ ہمارے جو لانگ ٹرم کریڈیٹرس ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ہماری جو فرم ہے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پے آف کر سکے ڈیٹ کو اس سے پہلے جو ہے سب سے پہلے ہم جو ریشو کیلکولیٹ کرتے ہیں that is the total debt ratio تو اس ٹوٹل ڈیٹ ریشو میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس all kind of debt short term and the long term as a ratio to the total asset basically ہماری یہ جو ٹوٹل ڈیٹ ریشو ہے ایک بیلنس شیٹ ریشو ہے جس میں دونوں بیلنس شیٹ سے آ رہے ہوتے ہیں اگر ہم ٹوٹل ایس میں total asset gives total debt ratio اور اگر ہمارے پاس لسٹ سپوز جیسے کہ ہم نے اپنی ایک ہائپوتھیٹیکل فارم دی تھی اے ٹو زی اور اس کی numerical values for the total asset minus the owners equity لی تھی جو کہ ہمارا ٹوٹل ڈیٹ تھا اور جب ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا ٹوٹل ایسٹ سے تو ہمارے پاس جو ویلو آئی تھی that was point two eight اور وہ ہمیں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ٹوٹل ہنڈریڈ پرسینٹ ایسٹ میں سے ٹوینٹی ایٹ پرسینٹ فائنانس ہوئے ہیں by the debt short term long term all kind of debt اور اس سے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ٹوٹل ایسٹ جو ہیں وہ فائنانس ہوں گے ادھر بائی دی ڈیٹ اور بائی دی اونرس کنٹریبیوشن یا اونرز اکویٹی تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس calculated total debt to asset ratio eight percent تو اس سے ہم امپلائڈ ایک اور ریشو بھی نکال سکتے ہیں which is to total asset ratio اور to to total total ratio ratio is equal minus the debt تو اگر ہمارے پاس 28% eight percent total debt ratio تھی تو ہماری اکویٹی کی کنٹریبیوشن کتنی ہوگی one minus point two eight which is seventy eight seventy two percent تو ہمارے 100% پرسینٹ ایسٹ میں سے اور 28% پرسینٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ملٹی پلائر کو ہم نے یہ کہا کہ اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمارا equity multiplier is equal to total equity divided by total asset but course جب ہم نے ٹوٹل ڈیٹ بھی کیلکولیٹ کر لیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا equity multiplier is equal to 1 plus the total debt ratio. اب جو بات ہم نے اے ٹو زی کمپنی کی کی اور اس کی ایگزامپل لے کے چلے آگے تو ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ ہمارا equity multiplier two one point three nine جب بھی ہمارا equity multiplier is greater than one تو یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہماری اکویٹی کی کنٹریبیوشن سے زیادہ ایسر جو ہیں وہ موجود ہیں فرم میں وچ ریفلیکٹ کے فرم نے جو ہے وہ certain portion of the asset جو ہے وہ ڈیٹ سے فائنانس کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جب ہم لانگ ٹرم ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو لانگ ٹرم ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ اس لانگ ٹرم ڈیٹ کو سروس کرنے کے لیے فرم کی کیپبلٹی کیا ہے تو اس سلسلے میں ہم نے جو ایک اور ریشو کیلکولیٹ کی وہ تھی ہماری انٹرسٹ کوریج ریشو اور اس ریشو کو ہم ٹائم انٹرسٹ ارن ریشو بھی کہتے ہیں یعنی T I E time interest earn یہ ہماری ریشو جو ہے that is directly coming the income statement اس میں ہم لیتے ہیں earning before interest and taxes اور اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں انٹرسٹ ایکسپینس کے ساتھ اور اگر ہمارے پاس ٹائم انٹرسٹ ارن ریشو جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک ڈالر کی انٹرسٹ کو پے کرنے کے لیے فرم کے پاس ارنگ موجود ہے اگر ratio is greater than one تو ہمارے لانگ ٹرم کریڈیٹر جو ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کریں گے کہ انٹرسٹ کو پے کرنے کے لیے فرم کے پاس ارنگ جو ہے مور دین دی انٹرسٹ از اویلیبل لیکن جب ہم ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیلکولیشن میں ہم نے ڈیپریسن کو ایز این ایکسپینس جو ہے ہے وہ کیا ہوا ہوتا تو تو جب ہم کیش کی ٹرمینالوجی میں بات کرتے ہیں ہمارا of course is considered in the cash flow اس لیے اس سے ریلیٹڈ ہم ایک اور ریشو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں جو کہ ہے ہماری کیش کوریج ریشو اب کیش کوریج ریشو جو ہے وہ ہماری ویریشن ہے انٹرسٹ کوریج ریشو کی جس میں ہم ارنگ بفور انٹرسٹ میں ایڈ بیک کر لیتے ہیں ڈیپریسن کو کیونکہ ڈیپریسن جو ہے ہمارا وہ نان کیش ایکسپینس تھا تو ہماری جو کیش کوریج ریشو ہے that will be equal to what earning before interest plus depreciation اور اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے انٹرسٹ ایکسپینس سے یہ بھی ہماری پیور انکم اسٹیٹمنٹ ریشو ہے اور اگر ہمارے پاس یہ ریشو بھی گریٹر دین ون آتی ہے تو again that is a good sign for the long term creditors کہ ان کے لون کو سرو کرنے کے لیے یا سروس کرنے کے لیے فرم کے پاس ارننگ میں کیش بیس پہ مور دین دی انٹرسٹ ایکسپینس جو ہے وہ فنڈس uh, موجود ہیں یہ تو ہماری ریشیو تھی related to the long term solvency پھر ہم نے تھرڈ کیٹیگری کی طرف آتے ہوئے ڈسکس کی جو ریشو وہ تھی ہماری ایسٹ مینجمنٹ یا ایسٹ ٹرن اوور کی ریشیوز یہ بیسیکلی جو تھی انٹرنل مینیجرس کے لیے زیادہ یوزفل ہے ان کو ہم ایسٹ یوٹیلائزیشن ریشیوز بھی کہتے ہیں اور یہ ریشیوز جو ہیں ہماری مینجمنٹ کی پرفارمنس یا ایفیشنسی کو میئر کرنے کے لیے بہت اچھے انڈیکیٹرز کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے جو ریشو کیلکولیٹ کی تھی that was the inventory turnover ratio جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ انوینٹری مینجمنٹ جو ہے وہ فرم کی کیسے ہے تو انوینٹری ٹرن اوور ریشو جو ہے اس میں ہمارے پاس جو ویلوز تھی one value is coming from the income statement and the other was coming from the balance sheet تو اس میں ہم نے کہا cost of good sold divided by the inventory cost of good sold جو ہے وہ ہمارے پاس انکم اسٹیٹمنٹ سے آیا اور انوینٹری جو ہے ہمارے پاس بیلنس شیٹ سے آیا کرنٹ ایسٹ سے آیا اس کے ساتھ ہم نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس انوینٹری کے مینجمنٹ کو اور زیادہ اچھی طرح ہم نے دیکھنا ہے تو ہم نے ڈے انوینٹری کی ریشو کو بھی کیلکولیٹ کیا اور وہ ہم نے کہا کہ 365 جو کہ number of days in year ہے divided by the inventory turnover جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے ڈیز انوینٹری وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کتنے عرصے میں یا کتنے دنوں میں ہماری انوینٹری جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے انٹو سیل یعنی ہم سیل آؤٹ کر دیتے ہیں اس کو اور جتنا یہ ٹائم پیریڈ تھوڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ ہماری انوینٹری جو ہے وہ مینج ہو رہی ہے اب اس کے بعد ہم نے بات کی مینجمنٹ آف دی ریسیویبل جو کہ ایک اور کرنٹ ایسٹ ہے اب ریسیویبلس میں جب بھی ہم ریسیویبلس کی بات کرتے ہیں تو جب ہم کریڈٹ سیل کرتے ہیں تو اس کے جواب میں ہمارے پاس اکاؤنٹ ریسیویبلس پیدا ہوتے ہیں یعنی جب ہم سیلس کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کی سیلس ہوتی ہیں ایک ہے کیش سیلس اور دوسری ہیں کریڈٹ سیلس تو ریسیویبل ہمارے جنریٹ ہوتے ہیں جب ہم سیل کرتے ہیں آن کریڈٹ تو ریسیویبل کی ایفیشنٹ مینجمنٹ کو یا اس کی مینجمنٹ کو دیکھنے کے لیے ہم جو کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ ہے ریسیویبل ٹرن اوور اب ریسیویبل ٹرن اوورس میں بھی ہم کیا لیتے ہیں credit sales divided by the account receivable اور وہ سیلس جو ہے ہماری they are coming from the income statement and receivable جو ہیں they are coming from the balance sheet تو it's a combination of both the item one coming from the balance sheet and the other coming from the income statement تو اگر ہمارے پاس ریسیویبل ٹرن اوور آ جائے سے وی آر سینگ کے فور ٹائمس ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ڈیورنگ اے ایئر جو ہے ہمارے پاس ریسیویبل جو ہے چار دفعہ کنورٹ ہو جاتے ہیں کریڈٹ سیلس میں تو اب اسی کو ایفیشنسی کو اگر ہم نے نمبر آف ڈیز میں کنورٹ کرنا ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ 365 سکسٹی فائیو جس میں ہمارے ریسیویبل جو وہ کنورٹ ہو جائیں گے کریڈٹ میں اب اس کو ہم اسی کو ایوریج کلیکشن پیریڈ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پورا سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور سے اگر ہمارا average collection period is equal to thirty days تو ہم کہتے ہیں کہ ہر تیس دن کے بعد ہماری کریڈٹ سیل جو ہیں وہ کیش میں کنورٹ ہو جاتی ہیں یا ریسیویبل جو ہیں ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا یہ ایوریج کلیکشن پیریڈ جو ہے جتنا کم ہوگا اتنی ہی ایفیشنسی یہ ریفلیکٹ کرے گا ہماری کریڈٹ اینڈ کلیکشن پالیسیز کی اب اس سے ریلیٹڈ ہماری ایک اور میئر ہے جو کہ ہے ہماری پی ایبل ٹرن اوور کی other side of the coin of the receivable turnover payable turnover میں ہم کریڈٹ پہ پرچیز کرتے ہیں ہمارے اب ہم پیمنٹ کرتے ہیں اگر ہمارا is equal to forty days تو ہم کہتے ہیں کہ آن ایوریج جو ہم کریڈٹ پرچیز کرتے ہیں اس کی پیمنٹ ہم چالیس دن کے بعد کر رہے ہیں from cash management point of view ہمارے پاس جتنا چھوٹا ہو ریسیویبل ٹرن اوور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کیش انفلو جلدی سے جلدی ہو رہا ہے اور جتنا ہمارے پاس لمبا ہے پیبل ٹرن اوور وہ ہمیں ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارا کیش آؤٹ فلو جو ہے وہ لیٹ ہو رہا ہے یا دیر سے ہو رہا ہے سو آف دیز فینامینا کہ ریسیویبل ٹرن اوور کا تھوڑا ہونا یعنی ریسیویبل یعنی ایوریج کلیکشن پیریڈ کا تھوڑا ہونا اور پے ایبل کا پیریڈ کا زیادہ ہونا reflect good cash management policy تو یہ تو بیسیکلی تھا ہمارا پچھلا لیکچر جس کو ہم نے اوور ویو کیا آج کے لیکچر میں ہم اسی ایسٹ مینجمنٹ ٹرن اوور کی ریشیوز کو مزید آگے ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے پھر ہم اینٹر ہوں گے profitability and the market ratios کی طرف تو آج کے لیکچر میں ہم ایسٹ مینجمنٹ یا ایسٹ ٹرن اوور کی ریشیوز کو دیکھتے ہوئے اب ہم بات کریں گے ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور کی ٹوٹل ایسے ٹرن اوور کے ساتھ ایک ریلیٹڈ اور کیپیٹل انٹینسٹی ریشیو جو ہے وہ بھی ہم کیلکولیٹ کریں گے اس کے بعد ہم آئیں گے اگلی کیٹیگری آف دی ریشیوز اور وہ کیٹیگری ہے جو کہ اونرس کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کیونکہ اونرس نے انویسٹ کیا ہے in the firm to earn profit اس لیے ہمارے پاس جو پروفیٹیبلٹی میئر ہیں وہ زیادہ ریفلیکٹ کرتی ہیں اونرس کے انٹرسٹ کو تو اس سلسلے میں ہم کیلکولیٹ کریں گے profit margin as a ratio اس کے ساتھ ساتھ return on asset and the return on equity اور اس کے بعد لاسٹلی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ایک اور کیٹیگری آفیوز میں جائیں گے جن کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ ویلو ریشو ان ریشیوز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم صرف اور صرف انفارمیشن جو ہے وہ پبلشڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے نہیں لیں گے بلکہ کچھ انفارمیشن جو ہے وہ مارکیٹ سے بھی لیں گے اور یہ ریشیوز جو ہے زیادہ انٹرسٹ کس کو ہوتا ہے ان میں یہ ریشیوز جو ہے is a source of attraction for the prospective investor جو کہ ہماری فرم میں ان فیوچر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور فائنلی اگر ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے چلیں تو ہم ایک اور analysis of the profitability of the firm جو ہے یا ایسٹ یوٹیلائزیشن کی ایک ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ آئیڈینٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیو پانٹ آئیڈینٹی اس آئیڈینٹی کو بھی ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر ہم نے فرم کی ایفیشنسی کو میئر کرنا ہے تو ہم کس کس سورس کو فوکس کریں گے اور اوور آل ایفیشنسی کے کیا کیا کمپونیٹ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور اگر ہمیں نظر آئے کہ کسی ایک پرٹیکولر کمپونیٹ میں فارم ویک ہے تو ہم اس کمپونیٹ کو فوکس کرتے ہوئے اوور آل ایفیشنسی کو بڑھا سکتے ہیں تو آج کا لیکچر شروع کرنے کے لیے ہمیں اگین ایک ہائپوتھیٹیکل فارم جو کہ اے ٹو زی انکارپوریشن ہے اس کے لیے ڈیٹا سیٹ چاہیے تو ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں اسی انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ کو آن دیز تھری سلائڈ جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی یوز کی ہے تو look at the balance sheet first A to Z incorporation کی balance sheet as of December thirty first اور اس میں ہم نے دو سال لیے ہیں two thousand X one and two thousand X two view total current asset six two thousand seven zero eight four two thousand اکاؤنٹری total fix net plant and equipment two thousand seven thirty one for the year two thousand two thousand eight eighty four the two thousand X and three seventy three for the two thousand ہمارے ہمارے پاس جو current liabilities total they are five forty three for the year for 2000 X1 fifty 457 for the year 2000 X2 ہماری ٹوٹل اسٹاک ہولڈر اکوٹی جو ہے that is 2299 for the year 2000 x1 and 2591 for the year 2000 x2 اب ہماری جو total liabilities and the owners equity ہے that is exactly equal to our total asset for both the year 2000 x1 as well as 2000 x2 اس کے بعد تھرڈ سلائڈ پہ ہم نے ریفلیکٹ کیا انکم اسٹیٹمنٹ اور اسی انکم اسٹیٹمنٹ میں سے ہم جو ویلوز ہیں وہ یوز کریں گے in the the the calculation of profit profitability and related تو اس انکم اسٹیٹمنٹ میں ہم نے ڈیٹا لیا ہے فور ٹو تھاؤزینڈ اور اس میں ہمارے پاس نیٹ سیلس ہیں ٹو تھاؤزینڈ تھری الیون ہمارے پاس ارنگ بفور انٹرسٹ ہے six ninety one net income after interest and taxes جو ہے bottom line that is three sixty three dollar million اب اس میں سے ہمارے پاس ڈیویڈنس جو ہے 121 and retained earning is 242 اب ہم اپنے اس انالس میں ڈیٹا جو ہے وہ اسی بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ سے لیں گے اور مزید ریشیو جو ہیں وہ کیلکولیٹ کریں گے تو جو سب سے پہلے ریشیو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ فال کر رہی ہے ہماری ایسٹ مینجمنٹ یا ایسٹ ٹرن اوور ریشیو کی کیٹیگری میں اس سے پہلے ہم نے کیلکولیٹ کی تھی inventory turnover receivable turnover ہماری کریں گے اسی بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ کے ڈیٹا سیٹ پہ تو ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور میں ہم کیا فارمولا یوز کرتے ہیں اب جو ٹوٹل ہماری ایسٹ ٹرن اوور ریشو ہے it's combination of the income statement and balance sheet ratio ایک ویلو جو ہے ہماری جو کہ سیلس کی ویلو ہے وہ آ رہی ہے ہماری انکم اسٹیٹمنٹ سے اور دوسری ویلو جو ہے ٹوٹل ایسٹ کی وہ بیلنس شیٹ سے آ رہی ہے تو فارمولا از از کہ total total asset asset turnover equal to sales divided by اور اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں for our A to Z company تو ہمارے پاس ٹو تھاؤزینڈ تھری الیون کی ٹوٹل سیلس ہیں اور 3558 ہے total asset for the year two thousand X two by the we یہ ریشیو جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری انکم اسٹیٹمنٹ جو ہے that is for entire year two thousand X two اس لیے جو ہم بیلنس شیٹ کی ویلوز لے رہے ہیں they are for the year two thousand X two کیونکہ income statement is for the period ending December thirty first two thousand X two اس لیے ہماری بیلنس شیٹ کے ویلوز بھی ٹو تھاؤزینڈ ایکس ٹو کی ہیں اب اس کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو we have point six four times so in in other word for every dollar asset A to Z company جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو انویسٹ کیا اگر ایک ڈالر انویسٹ کیا تھا ٹوٹل ایسٹ میں تو ان ایسٹ کو یوز کر کے ہم نے جو پروڈکٹ پیدا کی تو اس کی وجہ سے جو سیلس ریونیو آئی دے سکسٹی فور سینٹس کہ ایک ڈالر انویسٹمنٹ کے جواب میں فرم نے 64 کی کی سیل جنریٹ یہ ویلو جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی یوٹیلائزیشن آف دی ایسٹ کو ریفلیکٹ کرے گی ان ادر ورڈ ہمارا ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور جو ہے یہ ریشو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہماری فرم جو ہے کتنی ایفیشینٹلی اپنے ایسٹ کو یوٹیلائز کر رہی ہے اور ایسٹ کو یوٹیلائز ہم نے کس لیے کرنا ہوتا ہے ان آرڈر ٹو پروڈکٹ اور بھی ریشو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کیپیٹل انٹینسٹی ریشو اب یہ کیپیٹل انٹینسٹی ریشو جو ہے mirror image of our total asset turnover یعنی ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور میں ہم نے یہ کہا کہ sales divided by the total asset اب جو کیپیٹل انٹینسٹی ریشیو ہے اس میں ہم کریں گے total asset divided by the sales and that we have reflect on this particular slide کہ کیپیٹل انٹینسٹی ریشیو جو ہے it is simply the of total asset divided by sales آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ہم نے کہا تھا کہ asset turnover sales divided by total asset اور کیپیٹل انٹینسٹی ریشو میں ہم نے اس کو ریورس کر دیا we have taken the total asset in the numerator and sales in the denominator اب اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے it is interpreted as the dollar investment in the asset needed to generate one dollar in sales یعنی یہ دوسری اینگل سے اسی چیز کو دیکھنے کی کوشش ہے اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک ڈالر کی سیل جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کتنے ایسٹ کی ضرورت ہے تو اگر ہم اے ٹو زی کمپنی ہی کا ڈیٹا سیٹ لیں تو ہمارے پاس جو کیلکولیٹڈ ویلو ہے دیٹ از اکول ٹو اب جو ہے ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اگر ہم نے ایک ڈالر کی سیل جنریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹوٹل ایسٹ میں one dollar and fifty six cents جو ہے وہ انویسٹ کرنا پڑے گا اب پہلے ٹوٹل ایسے ٹرن اوور میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا one dollar investment in asset جو ہے وہ کتنی سیل جنریٹ کر رہا ہے لیس دین ون اب اس کیپیٹل انٹینسٹی ریشو میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم ایک ڈالر کی سیل جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری انویسٹمنٹ ان ٹوٹل ایسٹ کتنی ہے that is more than one dollar یہ تو تھی ہماری last ratio in the category of the total asset management یا ایسٹ ٹرن اوور ریشیوز میں اب ہم نیکسٹ گروپ کی طرف جاتے ہیں اور وہ گروپ ہے ہمارا پروفیٹیبلٹی مائرمنٹ ریشیوز کا جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پروفیٹیبلٹی جو ہے it reflect the the efficiency of management as well کیونکہ الٹیمیٹلی آبجیکٹو کیا ہوتا ہے ہر ایک فرم کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے to generate the maximum profit but at the same time یہ پروفیٹیبلٹی میئر جو ہے وہ اونرس جو ہے جو کہ ہیں ان کا انٹرسٹ بھی ان بائرس میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اگینسٹ کتنے پروفیٹ جو ہے فرم نے ارن کیے higher the rate of the profitability more is the return on their investment تو اس سلسلے میں جو ہم ریشیوز کیلکولیٹ کریں گے اس میں سب سے پہلی ریشیو ہے ہماری پروفٹ مارجن ریشو اب پروفٹ مارجن ریشیو جو ہے بیسیکلی از ٹوٹلی ریشیو جو کہ بیس کر رہی ہے ہماری انکم اسٹیٹمنٹ کے آئٹمس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک ڈالر کی سیلس کی ہے تو اس کے جواب میں کیا ہے یعنی جو ہماری انکم اسٹیٹمنٹ کی باٹم لائن ہے after interest and net income as a ratio to the total sale is our margin اور یہ ریفلیکٹ کرتی ہے ہماری فرم کی پروفیٹیبلٹی یا ایفیشنسی کیونکہ ایفیشنسی کی جو باٹم لائن میئر ہے that is the which are by this particular firm تو اس کو ہم کس طرح میئر کرتے ہیں the formula we have on this slide here کہ ہمارے پاس فور ایوری کمپنی چاہے وہ لارج ہے یا وہ اسمال ہے ان کا جو بیسک آبجیکٹو ہے that is to earn profit اس لیے ان کی جو bottom line of the income statement ہے that is always net income after interest and tax تو پروفٹ مارجن میں ہم کیا کرتے ہیں we take that net income after interest and tax اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں سیل سے تو profit margin is equal to net income divided by sales and for A to Z company the profit margin will be ہماری نیٹ انکم جو کہ ہم انکم اسٹیٹمنٹ سے لے رہے ہیں that is 363 sixty three million dollar divided by sales کتنی تھی two thousand three hundred and eleven that is equal to fifteen point اب یہ جی، کیا ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ جو فرم نے سیل جنریٹ کی ہیں اگر ایک ڈالر کی سیل کی ہے تو اس میں سے پروفیٹس کتنے ہیں جو net of of all kind expense and taxes کہ جو ہم نے پیمنٹ کر دی ہے گورنمنٹ کو بھی اور سارے ایکسپینڈیچر میٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس نیٹ پروفیٹ ہے نیٹ انکم ہے that is almost sixteen percent of the total sales اب یہ جو ہمارے پاس پروفٹ مارجن ہے اس کو بیسیکلی الٹیمیٹ آبجیکٹو ہمیشہ پروفٹ مارجن ہی ہوتا ہے can we do one thing کہ ہم پروفٹ کو بڑھانے کے لیے پرائز کو بڑھا دیں اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہوگا پروفٹ کو بڑھانے کے لیے اگر ہم پرائز بڑھاتے ہیں دیر از ون پاسبلٹی کہ پرائز بڑھانے سے آپ کا سیلس کم ہو جائے that is one possible reaction of the price increase اور اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تو یونٹ یا مارجن تو بڑھ جائے گا لیکن ٹوٹل اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ ہماری سیلس والیوم نہیں بڑھتی تو جب فم نے اپنے آپریشن کو دیکھنا ہے اور سپوز کہ وی آر ان سچویشن کہ جس میں فرم جو ہے وہ اپنے پروفٹ کو بڑھانا چاہتی ہے تو فم کس طرح کر سکتی ہے سب سے پہلے فرم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ پرائز کے تھرو کنٹرول کرتی ہے تو اس سے ایک نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ والیوم والیوم کم کم ہو ہو جائے اور کے جانے کی وجہ سے پر یونٹ پروفٹ زیادہ ہونے کے باوجود ٹوٹل پروفٹ کم رہ سکتے ہیں دوسری طرف ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر فرم تھوڑا سا پرائسز کو سلیش کر دے تو پر یونٹ پروفٹ تو کم ہو جائے گا لیکن اگر والیوم آف سیلز بڑھ جاتا ہے تو اس صورت حال میں total profit of the firm جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں تو پروفیٹ کو بڑھانا یا کم کرنا جو ہے that is not as as simple we simply کہ اس کو بڑھا دیں یا کم کر دیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری پروڈکٹ کے کتنے سبسٹیچیوٹس اویلیبل ہیں اور ہمارے کمپیٹیٹر کی پرائز لیول کیا ہے اگر ہم اپنی پرائز کو بڑھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم کتنا مارکیٹ شیئر لوز کریں گے یا اگر ہم پرائز کم کرتے ہیں تو ہمارے کمپیٹیٹر جو ہیں وہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے لیکن جو بھی ہم اسٹریٹجی فالو کریں ہماری مینجمنٹ کا اوور آل آبجیکٹو جو ہے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ انکریز دی پروفیٹیبلٹی اور وہ پروفیٹیبلٹی ہم میئر کرتے ہیں in the form of the profit margin ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم پروفیٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو we focus on controlling our expenditure کہ اگر ہم پروفیٹس کو دیکھیں تو سیلس مائنس دی ایکسپینڈیچر جو ہیں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ وہ ہمیں دیتے ہیں پروفیٹ تو اگر ہم اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کر لیں تو دین ہمارا profit per unit of sale جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں there are various ways and means to increase the profitability اور فم جو ہے looking at the end the situation اور سرکمسٹانس جو وہ فیس کر رہی ہے اس کے مطابق جو ہے ایک اپروپریٹ ڈیسیزن لے گی اب اسی پروفیٹیبلٹی میئر میس میں جو اگلی میئر آتی ہے دیٹ از دی ریٹرن آن پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ سیلس میں ہمارا پروفٹ مارجن کتنا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ profitability as a percentage of the employee کہ جتنی ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے ٹوٹل ایسٹس میں ان کے اوپر ہماری پروفیٹیبلٹی کیا ہے per one dollar of investment in total assets تو ریٹرن آن ایسٹس میں ہم کیا کریں گے کہ ہماری یہ ایک ریشو ہے جو کہ کمبینیشن ہے income statement and balance sheet کے آئٹم کی اس میں انکم والا فیکٹر جو ہے that is coming from the income statement اور ٹوٹل ایسٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں ہمارے بیلنس شیٹ سے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے آن دس سلائڈ ہیئر کہ return on asset is a measure of profit per dollar of asset ہمارے return on asset is equal to net income divided by total asset ہماری جو ہائپوتھیٹیکل فارم تھی اے ٹو زی اس کے بعد ہماری net income for the year two thousand ہے وہ تھی تھری ہنڈریڈ جو تھے at the end of year two X وہ تھے وچ از اکول کہ جب ہم ایک ڈالر انویسٹ کرتے ہیں ان ایسٹ ٹوٹل ایسٹ تو ہمارے پاس اس پہ ریٹرن کتنا ہے ٹین پوائنٹ پرسینٹ اور وہ ایسٹ جو ہے ہم نے یوٹیلائز کرنے ہیں over a longer period of time یہ تھا from the total investment total point of view ایک اور ریلیٹڈ میئر بھی ہے جو فوکس کرتی ہے ہمارے اونر کی اکویٹی کو اور اس میں اونر جو ہیں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور یہ ہماری میئر ہے ریٹرن آن اکویٹی کی اس میں جو ہمارے اونرز جو ہیں جو ہیں وہ پرچیز کرتے ہیں شیئرس اور through the purchase of the share جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں to finance the total asset of the firm اس میں ہم جو ہے فوکس کرتے ہیں صرف اونر کی contribution in the total asset اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کا ریٹرن کتنا ہے تو اس میں اگین ہماری ریٹرن آن اکویٹی جو ہے is a balance sheet and the income statement ratio اس میں ہماری نیٹ انکم جو ہے that is coming from the income statement total equity ہے that is coming from the balance sheet تو اس کو ہم فارمولا کی شکل میں کس طرح لکھتے ہیں کہ return on equity is a measure of how the stock holder fared during the year کیونکہ اسٹاک ہولڈر جو ہے ان کو پروفیٹ ارن کر کے دینا جو ہے that is the basic objective of the firm اور اس کی پروفیٹیبلٹی کی جو فائنل میئر ہے that is the bottom line of the income statement جو کہ ہے ہماری income after interest and taxes کہ ہم نے ساری پیمنٹس کرنے کے بعد جو نیٹ انکم ہے اس کو as a ratio to the total equity لینا ہے so return on equity is equal to net income divided by the total equity تو ہماری hypothetical firm A to Z اس کے لیے ریٹرن آن اکویٹی کیا ہے کہ return on equity is equal to 363 which is the net income after interest and taxes divided by equity کتنی تھی ہمارے پاس ڈالر انویسٹ کیا کنٹریبیوٹ کیا تو اس کے جواب میں ان کا ریٹرن جو ہے دو چیزیں بہت آب ویئس ہیں کہ ریٹرن آن ایس میں ہماری ratio was lower than fourteen percent اس میں ہم نے ٹوٹل ایسٹ کی ٹوٹل ویلو کو لی ویدر وہ کریڈیٹر کی ہے یعنی وہ ریشیو جو ہے یا R O return on equity جو ہے وہ ہمارا ریٹرن آن ایسٹ سے ہمیشہ زیادہ ہوگا ایز لانگ ایز کہ ہمارے پاس ایک پورشن آف دی ایسٹ جو ہے وہ فائنانس ہوا ہے ڈیٹ سے کہ جب ڈیٹ جو ہے that becomes as a leverage اور جس کی وجہ سے جب ڈیٹ فائنانسنگ ہوتی ہے تو ہمارا return on the owner equity جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے last category of the ratio analysis which is the market value measures اب اس مارکیٹ ویلو مائرس میں ہم ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ سے نہیں لیتے rather some of the information اور اس میں جو پرائز پر شیئر ہے فار ایگزامپل وہ ہم لیتے ہیں مارکیٹ پلیس سے تو اس سلسلے میں جو ہم ریشیوز کیلکولیٹ کریں گے اس میں سب سے پہلی ریشیو ہے ارننگ پر شیئر لیکن یہ جو ہماری مارکیٹ ویلو ریشیوز ہیں یہ زیادہ کس کے انٹرسٹ کے لیے ہے پروسپیکٹو انویسٹرس کے لیے کہ پروسپیکٹو انویسٹر جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ انویسٹ کریں اس پرٹیکولر فارم میں تو انویسٹ کرنے کے لیے ان کو سرٹن پرائز پے کرنی پڑتی ہے that is the market price of the share اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ پروفیٹ کتنا ہوگا تو سب سے پہلی جو ریشو ہے دیٹ از پر شیئر جیسے کہ اس کا نام بتا رہا ہے ارنگ پر شیئر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹل ارننگ آپ بھی فارم لیتے ہیں اور اس کو as a ratio to the total number of share outstanding وہ ہمیں بتاتی ہے ارنگ پر شیئر جو ہے وہ کیا ہوگی تو فارملی اگر ہم اس کو لکھنا چاہیں in the form of ratio تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے اگر ہم ازیوم کریں کہ ہماری اے ٹو زی کمپنی جو ہے اس کے پاس ہے تھری ملین شیئر نے تھری ملین شیئر ایشو کیے ہوئے ہیں اور they are in the hand of the owners اور دی انویسٹرس اب اس 33 تھری ملین کے شیئر کے ساتھ فارم کی جو انکم ہے for year two thousand two وہ کتنی تھی وہ تھی 363 اب ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی انفارمیشن جو ہے وہ زیوم کر رہے ہیں we are taking it the market کہ اسٹاک کی جو ویلو ہے یا پرائس ہے پر شیئر ان دا مارکیٹ جو ہے دیٹ از 88 پر شیئر اب ہم فرم کی جب ارنگ پر شیئر کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ارنگ پر شیئر کا فارمولا ہے net income divided by share outstanding اب ہماری نیٹ انکم کیا تھی 363 ہم نے زم کیا ہے کہ ہماری نمبر آف شیئر ہے فرم نے during the year two thousand جتنی ارننگ کی ہے اس میں پر شیئر ارننگ کتنی ہے that is 11 dollar per share اب اس کے ساتھ ایک اور ریلیٹڈ ہمارے پاس ریشو ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرائز ارنگ ریشو اب یہ پرائز ارننگ ریشو جو ہے that again is reflecting something about the prospective investor اس پرائز ارنگ ریشو میں ابھی ہم نے رزوم کیا تھا کہ ہم لیس ریزیوم ہمارے شیئر کی پرائز جو ہے in the market that is eighty eight dollar for this hypothetical A to Z firm اور اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا ارننگ پر شیئر کیلکولیٹ کی تھی تو ارننگ پر شیئر میں ہم نے یہ کیا تھا کہ net income divided by the number of share outstanding جس میں تھی ہماری net income for the year two thousand x two three sixty three اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا ہمارے پاس number of share outstanding تھے 33 ملین تو ہمارے پاس آ گئی تھی ارننگ پر شیئر 11 ڈالرس اب ہم بات ہیں پرائز ارنگ ریشو کی تو ہم کیا کریں گے اس کو کیلکولیٹ کریں گے اور پی ای ریشو اس میں ہم کہتے ہیں P E ratio is equal to price per share divided by the earning per share جب بھی ہم کسی کمپنی کی پروفیٹیبلٹی کو دیکھتے ہیں اور ہمارا جو فیوچر پروسپیکٹ انویسٹر ہوتا ہے وہ پی ای ریشو کو بہت زیادہ امپورٹینس دیتا ہے اور پی ای ریشو جو ہے بیسیکلی وہ کیا ہوتی ہے کہ اس وقت مارکیٹ پرائز پر شیئر کیا ہے divided by earning per share کیا تھی لیٹسٹ ایئر میں تو پی ای ریشو ہماری اس particular hypothetical firm A to Z کے لیے کیا ہے کہ P E ratio is equal to price per share eighty eight dollar divided by earning per share dollar which is equal to eight کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں پروسپیکٹو انویسٹر کے لیے تو ہمارا جو پروسپیکٹو انویسٹر ہے ایک ڈالر کی ارننگ کے لیے آٹھ ڈالر یعنی ایٹ ڈالر جو ہے وہ پے کرنے کے لیے تیار ہے کہ اگر وہ ایٹ ڈالر کا شیئر خریدتا ہے تو اس کے جواب میں اس کو جو ارننگ آتی ہے that is one P ratio basically ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک پروسپیکٹو انویسٹر کتنی پرائز پے کرنا چاہتا ہے یا ولنگ ہے in order to earn one dollar تو اس پرٹیکولر سینیریو میں ہماری اے ٹو زی فارم کے کیس میں ہمارا جو پروسپیکٹو انویسٹر ہے وہ ایک ڈالر کی ارننگ کے لیے آٹھ ڈالر کی پرائز پے کرنے کے لیے تیار ہے تو جتنی ہماری پرائز ارننگ ریشیو زیادہ ہو وہ اتنا ہی زیادہ فیوچر گروتھ پرسپیکٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے فرم کی کیونکہ انویسٹر جو ہے وہ ولنگ ہے زیادہ پے کرنے کے لیے کیوں کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان فیوچر اس فرم کے گروتھ کے پرسپیکٹو جو ہے اب ہم جاتے ہیں ایک اور ratio which is known as the book value per share اب جیسے کہ اس کا نام بتا رہا ہے کہ یہ is based on the information given in the books اور بکس میں ہمارے پاس کیا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں income statement as well as the balance sheet تو بک ویلو پر شیئر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے نمبر آف شیئر ہیں ان کی value as per our record یعنی اونرز اکویٹی سیکشن میں جو ہمارے اونرز اکویٹی کی ویلو ہے وہ پر شیئر کتنی ہے فارملی جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس book value is equal to total owners equity divided by number of share outstanding اب ہم بیلنس شیٹ سے لیتے ہیں for the A to Z company two thousand x two اگر ہم بیلنس شیٹ کو دیکھیں تو ہمارے پاس ٹوٹل اکویٹی ہے two thousand and five ninety one کی اور number of share outstanding ہم نے کہا ہے کہ تھرٹی تھری ملین ہے تو بک ویلو پر شیئر جو ہے وہ سیونٹی ایٹ پوائنٹ فائیو ہے اب یہ جو بک ویلو جو ہے یہ ایک اکاؤنٹنگ نمبر ہے یہ ویلو وہ نہیں ہے جو اس وقت مارکیٹ میں پرویل کر رہی ہے ابھی اگر ہم یاد ہو تو ابھی ہم نے کہا تھا کہ مارکیٹ ویلو پر شیئر جو ہے وہ ایٹی ایٹ ہے جبکہ book value seventy eight point five ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ as per the the books of share کم ہے ہمارا ہسٹوریکل ریکارڈ جو ہے بکس کے اندر جو ویلو ریفلیکٹ کر رہا ہے مارکیٹ جو ہے وہ ویلو اس سے زیادہ اٹیچ کر رہی ہے to the share of this particular company جب بھی ہماری market prices higher than the book value per share it reflect something good about the firm کا جو کانسپٹ ہے اباؤٹ دی گروتھ ہائی اس لیے وہ پرائز پر شیئر جو ہے وہ پے کرنا چاہتے ہیں higher than the book value per share اب ان دونوں ویلوز کو مارکیٹ ویلو کو اور بک ویلو کو اکٹھا جب ہم ایک ہی وقت میں دیکھنا چاہیں تو we can calculate another ratio which is market to book ratio کہ جس میں ہم کیا رہ رہے ہیں کہ market value per share divided by the book value per share market to book ratio جو ہے اس کو اگر ہم نے فارملی کیلکولیٹ کرنا ہو تو we will calculate it as given in this particular formula market to book ratio is equal to market value per share divided by the book value per share جو ہے جب بھی ہمارے پاس market to book ratio is more than one اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ شیئرس کی ویلو جو ہے وہ زیادہ دے رہی ہے ایز کمپیئر ٹو جو کہ ہماری بکس آف اکاؤنٹ میں موجود ہے تو جو ہماری مارکیٹ ٹو بک ریشو ہے بیسیکلی اگر وہ ہائر دین ون ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرم کے فیوچر گروتھ پراسپیکٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور انویسٹر جو ہیں وہ زیادہ کانفیڈینٹلی اس پرٹیکولر فارم میں انویسٹ کرنا چاہیں گے تو ایک اور ابھی جب ہم نے بات کی تھی کہ return on asset the return on equity they fall under the category of the profitability measures کہ جب ہم نے ریشیوز کو کہا تھا کہ we can divide into different categories تو ایک کیٹیگری تھی ان کو ان کی پروفیٹیبلٹی میئرس اس میں سب سے پہلے تھا ہمارا پروفٹ مارجن اور اس کے بعد ہم نے بات کی کی تھی return return on on asset and equity اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جب بھی فرم جو ہے یوز کرے گی debt in financing the asset تو ہمارا ریٹرن آن اکویٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگا ریٹرن آن ایسٹ سے اب انہی دو پروفیٹیبلٹی میئر جو کہ ریٹرن آن اکویٹی کی اور ریٹرن آن ایسٹ کی ہے اس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ کمپنی نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیکمپوز کریں مختلف کمپونیٹس میں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرم اگر اچھا پرفارم نہیں کر رہی تو اس کی وجہ کیا ہے اس آج کے لیکچر میں ہم ڈیو پانڈ اینٹی کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کر دیں گے آپ پھر اس کی ڈیٹیل ڈسکشن ان شاء اللہ will carry on in next lecture تو بیسیکلی جو ہماری ڈیوپونٹ اینٹی ہے وہ کیا ہے the difference between the two profitability measures R O A return on asset and R O E return on equity is use of the debt financing اور فائنینشیل لیوریج کہ جب ہمارا R O A and R O E ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں یعنی کہ ہماری R O is greater than R O A تو اس صورت حال میں کچھ حصہ جو ہے وہ ڈیٹ سے فائنانس کیا ہے اگر ہمارے ایسٹ ہنڈریڈ پرسینٹ ہوں گے تو ہماری R O and R O A جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوں گے یہ ریلیشن شپ جو ہے between these two measure can be illustrated جب ہم ڈیکمپوز کرتے ہیں آر او ای کو اس کے مختلف کمپونیٹس میں یا کے پارٹس میں اب اس کی ڈیکمپوزیشن جو ہے وہ ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں آن دس پرٹیکولر سلائڈ کہ ہمارا فارمولا کیا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ return on equity is what return on equity is equal to net income جو کہ ہم لے رہے تھے bottom line from the income statement divided by the total equity جو کہ ہم بیلنس شیٹ سے لے رہے تھے so net income divided by the total equity is are return on equity اب ہم اس فارمولے کو اگر ملٹی پلائی کر دیں ایسٹ ڈیوائڈیڈ بائی ایسٹ سے اور باقی سارے کو ہم اسی طرح رکھیں تو اب ہمارا ریٹرن آن اکویٹی جو ہے وہ ہوگا equal to net income divided by total equity اور اب ہم اس کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں ایسٹ اوور ایسٹ کے ساتھ so net income divided by total equity multiplied by asset over asset اسے ہماری اوور آل اکویشن پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ asset divided by asset is equal to one in other word return on equity کو ہم ون سے ملٹی پلائی کر رہے ہیں اب فردر اگر ہم اس کو تھوڑا سا مینوپولیٹ کریں تو net income divided by asset یہ ہمارے پاس کیا ہے ایسٹ کا return net income divided by asset into asset over the total equity اب ہمارے پاس ریٹرن اکویٹی کے دو کمپونیٹ ہیں net income over asset multiplied by the the asset over total equity جو پہلا کمپونیٹ ہے net income over the asset یہ ہے ہمارا ریٹرن آن ایسٹ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم فارمولا دے رہے تھے ریٹرن آن ایسٹ کیا تھا کہ net income divided by the total asset وہ تھا ہمارا ریٹرن آن ایسٹ اب اس کے ساتھ ہم ملٹی پلائی کیا کر رہے ہیں ملٹیپلائی کر رہے ہیں asset divided by the total equity جو کہ ہمارا اکویٹی ملٹی پلائر ہے تو اب ہم نے اپنے ریٹرن آن اکویٹی کو ڈیکمپوز کر دیا دو چیزوں میں ایک ہے return on asset multiplied by the equity multiplier یہ اکویٹی ملٹی پلائر جو ہے is reflection of the financial leverage اور اس کو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ہمارا برابر ہے one plus the debt equity ratio تو اب ہم نے ریٹرن آن اکوٹی کو ڈیکمپوز کر دیا دو حصوں میں ایک ہے return on multiplied by the multiplier اور وہ ہمارا اکوٹی ملٹی پلائر بھی برابر ہے one plus the debt equity ratio تو یہ بیسیکلی ہماری ڈیو پوائنٹ ریشو ہے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لیں گے فیگرس ڈیٹا اپنی hypothetical firm A to Z کا اور اس کے بعد ہم ان ساری چیزوں کو ڈیکمپوز کرنے کے بعد مختلف ایلیمنٹ کیلکولیٹ کر کے اور مزید ہم ڈسکشن کریں گے آن دس اینٹی اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر جو ہے وہ کنکلوڈ کروں میں یہ چاہوں گی کہ آج کے لیکچر کو تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیں کہ ہم نے کیا کیا ٹاپکس آج کور کیے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم نے شروع کیا اپنا ریشو انالیس کو رادر ہم نے کنٹینیو کیا اور اس سلسلے میں جو ہماری ریشوز تھی وہ تھی category of the asset management یا ٹرن اوور کی اور اس میں ہم نے کچھ پچھلے لیکچر میں کر لی تھی جس میں ہم بات کر رہے تھے انوینٹری ٹرن اوور کی ریسیویبل ٹرن اوور کی and payable turnover کی تو آج کے لیکچر میں ہم نے بات کی ایسڈ ٹرن اوور کی جس میں ہم نے ٹوٹل ایسڈ کے اوپر ریٹرن کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریلیٹڈ تھی کیپیٹل انٹینسٹی ریشو اس میں بھی ہم نے یہ کہا کہ ایک ڈالر اگر ہم انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں کتنا ریٹرن ملتا ہے تو بیسیکلی ہمارا asset turnover and capital intensity ratio جو تھی وہ ایک دوسرے دوسرے کے امیجز تھے اس کے بعد ہم نے بات کی پروفیٹیبلٹی ریشوز کی اور پروفیٹیبلٹی ریشوز میں ہم نے سب سے پہلے جو ریشو کیلکولیٹ کی that was about the profit margin اور یہ ہماری پروفیٹ مارجن جو تھی پیور انکم اسٹیٹمنٹ ریشو تھی جس میں ہم نے لی net income after interest and اور اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ٹوٹل سیل سیل سے اور ہم نے یہ کہا کہ ون ڈالر آف کے اوپر ہمارا نیٹ مارجن جو ہے وہ کتنا ہے یہ جتنا زیادہ ہے that reflect better efficiency of the firm پھر اس کے بعد ہم نے بات کی ریٹرن آن ایس کی اور ریٹرن آن اکوٹی کی ریٹرن آن ایس میں ہم نے ٹوٹل انکم لے کے اس کو ڈیوائڈ کیا ٹوٹل ایسٹ کے اوپر اور ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم ایک ڈالر انویسٹ کرتے ہیں ایسٹ میں تو فرم جو ہے کتنا ریٹرن اس پہ ارن کر رہی ہے اور پھر ہم نے کیلکولیٹ کیا ریٹرن آن اکویٹی اس میں ہم نے یہ کہا کہ net income divided by the total equity اور اگر فرم اپنے کچھ portion of the asset finance کر رہی ہے ڈیٹ سے تو ہمارا ریٹرن آن اکویٹی جو ہے زیادہ ہوگا ریٹرن آن ایسٹ سے پروفیٹیبلٹی میئر کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم نے مارکیٹ ویلو میئر کو کیلکولیٹ کیا جس میں ہم نے بات کی ارنگ پر شیئر کیا ہے total divided by number of share outstanding اس کے بعد ہم نے پرائز ارنگ ریشیو کی بات کی اور پھر ہم نے یہ کہا کہ ہماری پرائز پر شیئر جو کہ موجود ہے اینڈ اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں بک ویلو پر شیئر یہ ہمیں دے رہی ہے comparison of the market to the book value اور اگر ہماری market to the book value ratio جو ہے وہ ون سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے شیئر کی پرائز ہائر کر ڈٹرمن کر رہی ہے ان کمپیرزن ٹو دی جو ویلو ہم نے بکس میں لکھی ہے تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر ہم نے آج کے لیکچر کے اینڈ میں ڈیوپانٹ پانڈ آئیڈینٹی کے بارے میں ڈسکشن شروع کی اور اس کو انٹروڈیوس کیا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی ڈیوپانٹ اینٹی کو مزید الیبوریٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ذکر کریں گے growth rate internal and the sustainable growth rate آج کے لیے ڈاکٹر دالت کو اجازت دیجیے اللہ حافظ